ترجمہ آیت الکرسی ما فوائد از حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اللہ لا الہ الا تعالی وہو العلی العظیم اللہ تعالی ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی سنبھالنے والا ہے تمام عالم کا نہ اس کو اونگ دبا سکتی ہے اور نہ نیند دبا سکتی ہے اسی کے مملوک ہیں سب جو کچھ بھی آسمان میں موجودات ہیں اور جو کچھ زمین میں ہیں ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس کسی کی سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے وہ جانتا ہے ان موجودات کے تمام حاضر اور غائب حالات کو اور وہ موجودات اس کے معلومات میں سے کسی چیز کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لا سکتے مگر جس قدر علم دینا وہی چاہے اس کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس نے سب آسمانوں اور زمین کو اپنے اندر لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ کو ان دونوں آسمان اور زمین کی حفاظت کچھ گراں نہیں گزرتی اور وہ عالی شان عظیم الشان ہے فائدہ قیامت میں انبیاء و اولیاء گناہ گاروں کی شفاعت کریں گے وہ اول حق تعالیٰ کی مرضی پالیں گے جب شفاعت کریں گے اور کرسی ایک جسم ہے عرش سے چھوٹا اور آسمان سے بڑا جیسا روح المعانی بسنت ابن جریر اور ابو شیخ اور ابن مردویہ بروایت حضرت ابو ذر مروی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرسی کی نسبت پوچھا آپ نے فرمایا اے ابو ذر ساتوں آسمان اور ساتوں زمین کرسی کے سامنے ایسے ہیں جیسے ایک حلقہ یعنی چھلا ایک بڑے میدان میں پڑا ہوا ہو اور عرش اس کرسی سے اتنا بڑا ہے جیسے وہ میدان اس چھلے سے بڑا ہے اور بسند دار کتنی و خطیب بروایت حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی تفصیل پوچھی گئی آپ نے کرسی کو بتلا کر فرمایا کہ عرش کی کوئی حد ہی نہیں بتلا سکتا اور علو کا حاصل نفی ہے صفات نقص کی اور عظمت کا حاصل اس بات ہے صفات کمال کا